أطيعوا الله الله الله والرسول ولا وقال وقال في آخر قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيضا ومن يطيع رسب تم تو معذد دینی بھائی بزرگوں اور دوستوں جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کلمے کے دو جز ہیں پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ پہلا جز ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے کہ توحید کے بغیر کسی کا ایمان کسی کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے اور کلمے کا دوسرا جز ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں جب اجدا ملتے ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت اور گواہی تب انسان جا کر کے مومن بنتا ہے آج کے اس خطب جمعہ میں ربیع الاول کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر کچھ ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو قطع جائز نہیں ہیں جس کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جس کلمے کی ہم گواہی دیتے ہیں اس کا جو دوسرا جز ہے اس دوسرا جز کا معنی اور مفہوم کیا ہے آج کے خطب جمعہ میں میں اسی کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا جو دوسرا جز ہے اشد اللہ الا اشد ال محمد ابد ہو رسول یہ دوسرا جز ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور اس دوسرے جز کے بہت سارے تقاضے ہیں یا آپ دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق کیا بنتے ہیں اس دوسرے جز کے کیا تقاضے ہیں کیا جو آج مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے اور محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں یہ اس دوسرے جز کا مفہوم ہے یا کچھ اور مفہوم ہے اس جز کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں لیکن پانچ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر ان پانچ چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم اللہ حب العالمین کے پکے مخلص بندے اور اس طریقے سے مکمل اور کامل مومن ہم بن سکتے ہیں سب سے پہلا تقاضا اس کلمے کے دوسرے جز کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے سب سے زیادہ محبت تو اللہ رب العالمین سے ہے اسی لیے اللہ رب العالمین کہ ولدین آمنوا اسد و اللہ جو ایمان لانے والے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں کیوں اس لیے کہ سب سے حقوق کی فہرست میں سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے پہلے جز کا تقاضا یہی ہے کلم شہادت کا یا کلم توحید کا کہ اللہ رب العالمین سے محبت بھی کی جائے اللہ رب العالمین کی راحت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس طریقے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے ہونی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ احسان اگر اس پوری دنیا میں کسی کا ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا حق ہے دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے محبت کے درجے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لائی من کم حت اکون حبا والد ہی کہ کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اس کے والدین سے دنیا والوں سے سب زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو محبت ہونی چاہیے محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے اپنی اپنی نفس سے بھی زیادہ اپنی جان سے مال و دولت سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے یہ پہلی بنیادی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ اور آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کریں طاعت ہو فیم امر کہ ہمارے نبی نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر مکمل طور سے انسان تابے داری کرے انسان اتباع کرے اور اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی بعض آیتوں میں اللہ رب العالمین یہاں تک فرمایا کہ جس نے رسول کے ساتھ کی اس نے اللہ حرب العامین کے ساتھ کی یعنی آپ کے ساتھ میں ضروری ہے کہ اللہ حرب العامین کے ساتھ جب تک بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ اور اتباع اور پیروی نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ حرب العمین کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی اطاعت کو فرد قرار دیا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی فرض کی ہے وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اطاعت کو بھی فرض قرار دے دیا ہے آپ کے اطاعت اور اتباع ضروری ہے اور یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے یہ ان کن تم اللہ اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری اطاعت کرو اللہ العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا ایک دوسرے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رسول ولابۃ اللہ علیکم اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اپنے اعمال کو تباہ نہ کرو یعنی اللہ کے رسول کے اگر اتباع انسان نہیں کرے گا آپ کے اطاعت اور پیروی نہیں کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے اس کے اعمال کو اللہ العالمین قبول نہیں کرے گا کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نبی کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ فخذوه وما نہ فنت ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے لہذا آپ کی تباہ کرنا اور آپ کی پیروی کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا یہ آپ کے کلم شہادت کا جو دوسرا جد ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کا تقاضا ہے اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان اتباع نہیں کرے گا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور اس کی اتباع کی پہچان آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا آپ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کا حکم موجود ہے ان تمام چیزوں کو بجا لانا اور صرف حکم نہیں بلکہ جو کچھ آپ نے عمل کیا اس پر انسان کا عمل کرنا یہ بھی آپ کی اطاعت اور پیروی کے اندر داخل ہے آپ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کرنا بھی ضروری ہے اور آپ نے جو عمل کر کے دکھایا اس عمل اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو وہ عمل بھی اللہ کے آپ کی جو امت ہے اس امت کے لیے وہ عمل بھی اس کی بھی تباہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تو آپ نے جو حکم دیا اس کے انسان اس پر عمل کرے یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ وہ اجتناب نہا انہ انہو زدر کہ ہمارے نبی نے جس سے منع کر دیا ہے اور جس سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے آپ نے یا تو دو طریقہ آپ نے اپنایا یا تو آپ نے حکم دے کر کے کہ عمل نہیں کرنا ہے اس سے بھی آپ نے امت کو تمبی کیا اس سے دوری اختیار کرنا ضروری یا تو آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو آپ کا عمل نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے ایک بندے کو دوری اختیار کرنا ضروری ہے اگر وہ عمل جائز ہوتا تو یا تو آپ حکم دیتے یا تو آپ کر کے دکھاتے یا آپ کے سامنے وہ عمل کیا جاتا اور آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے لیکن آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس لیے جو انسان عمل کرتا ہے عمل کرنے والے کو دلیل دینا پڑتا ہے نہ کرنے والے کو دلیل نہیں دینا پڑتا ہے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے آپ نے عمل کیا ہے یا آپ نے حکم دیا ہے یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو اسی تین مجموعے کا نام حدیث ہوتا ہے آپ نے یا تو حکم دیا یا تو کر کے دکھایا یا تو آپ کے سامنے عمل کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس طریقے سے آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا سنت ہے ایسے جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے ان چیزوں کا چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے سنت ہے یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے عمل نہیں کیا ہم اس کو عمل نہیں کریں گے تو آپ کا جو تیسرا مطالبہ ہے یہ تقاضا آپ کی نبوت پر کی گواہی دینے کا کہ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے انسان مکمل طور سے دوری اختیار کرے اور جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے مکمل طور سے انسان کو بچنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی ایزا امر تو کم بے شعین فم ہو مستا تم وہ ایزا نہیں تو کم ان بے شعین فشت نبو کیا فرماتے جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو اگر انسان کی استطاعت نہیں ہے تو وہ معذور ہے لیکن جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں ان چیزوں سے مکمل طور سے انسان کو اجتناب کرنا ضروری امر کے اندر استطاعت ہے کہ آپ کا جو حکم موجود ہے اس حکم پر کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اطاعت عمل کیجیے نہیں ہے اس کے اوپر آپ عمل مت کیجیے لیکن جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے مکمل طور سے از اول سے آخر ان تمام چیزوں سے مکمل طور سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کا حکم ہے اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ نہیں سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے آپ کے پاس عذر ہے لیکن نماز آپ کو پڑھنا ضروری ہے یہ حکم ہے ہمارے نبی نے کہا شراب نہ پیو تو شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہوگا اور شراب کی ایک باٹل بھی حرام ہوگی یہ نہیں کہ جس سے منع کیا گیا اس میں اگر آپ تھوڑا کر لیں گے تو آپ کے لیے کرنا جائز ہوگا نہیں جھوٹ بولنا حرام ہے تو معمولی جھوٹ بولے یہ بھی حرام ہے زیادہ جھوٹ بولے یہ بھی حرام ہے سود لینا شریعت کے اندر حرام ہے ایک لاکھ سود لیں گے وہ بھی حرام ہے دو روپیہ ایک روپیہ لیں گے وہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے تو جو چیز حرام ہے اس کو مکمل طور سے اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری لیکن جو حکم ہے شریعت کا ہمارے نبی کا حکم کے لیے استطاعت انسان کے لیے ضروری اگر استطاعت نہیں ہے انسان کے پاس تو اس کا حکم بدل جاتا ہے اور اس کے بعد جو حکم آتا ہے اس پر انسان کرنے کا عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جیسے ہم نے مثال دی ماض کی آپ روزے کی مثال لے لیں روزہ انسان نہیں رکھ سکتا ہے بعد میں روزے کی قضا کر دے بعد میں نہیں کر سکتا ہے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے اندر استطاعت حکم کے اندر ہوتا ہے لیکن جو چیزیں منع ہوتی ہیں اس کے اندر تمام چیزوں سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہوتی ہے ہمارے بھی حدیث ہے ما اسکرا کلی لہو فکثیر حرام جس کے معمولی چیزوں زیادہ پینے سے انسان کو نشہ آ جائے اس کا معمولی چیز پینا بھی انسان کے لیے حرام یہ انسان نہ کہے کہ جب تک نشہ نہ آئے اس وقت تک شراب حرام نہیں ہے نہیں شراب پینا آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ زیادہ پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کا کم پینا بھی انسان کے لیے حرام ہے تو اس طریقے سے یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو چیز منع کر دی گئی ہے اسے مکمل طور سے انسان کا اجتناب کرنا ضروری اور جو آپ نے نہیں کیا ہے اس سے بھی انسان کو دوری اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز دین کے اندر ہوتی تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ بھولا نہیں تھا اللہ العالمین شارے ہے اللہ رب العالمین دین کو دنیا کے اندر بھیجنے والا لہذا اللہ ہر العالمین ضرور اس کے بارے میں حکم نازل فرماتا ہے ہمارے نبی اس پر عمل کرتے یا لوگ آپ کے سامنے عمل کرتے اور آپ خاموشی اختیار کرتے لیکن جب آپ نے نہیں کیا اور اس طریقے سے تو لہذا اس سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری اسی لیے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سنت عملی اور ایک سنت ترقی سنت عملی یہ ہے کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے اس کو ہم عمل کریں گے وہ سنت ہے اور ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے اگر اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس پر عزر دے گا اسے اللہ اربامن ثواب دے گا کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کو لہذا اس کا چھوڑ دینا بھی انسان کے لیے ثواب کا کام ہے ہمارے نبی نے جمعہ کے دن مستقل طور پر اکیلے روزہ نہیں رکھا ہے لہذا انسان اگر جمعہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہوگا اللہ یہ کہ ایک دن پہلے روزہ رکھے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھے تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے جو چھوڑ دیا ہے جو نہیں کیا اس کا کرنا بھی ہمارے لیے غلط اور بدعت اور اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت اور اس طریقے اس پر نہ عمل کرنا ہمارے لیے اجر اور ثواب کا کام ہے یہ اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عقیدت محبت اور خیر اور کیا حرج ہے کے نام پر بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں وہ تمام چیزوں پر قدگل لگ جائے گی اور وہ تمام چیزیں لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے آج یہی لوگ کرتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے بھائی اگر چمان بھی نہیں کیا تو ہمارے کرنے میں حرج کیا ہے بھائی ارے بھائی کیوں نہیں حرج ہے آپ اللہ کے رسول کے امتی ہیں آپ دین کے پابند ہیں نبی نے نہیں کیا تو کیسے آپ کے لیے کرنا جائز ہو جائے گا کیا صاحب کرام اللہ کے سر سے محبت کرنے والے نہیں تھے کہ آپ کے بعد جو آئیں لوگ آئے صالحین اور نیک لوگ ام کرام گزرے کیا وہ سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اگر یہ شراب کا کام ہے تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا کیا اللہ کے سور سے بڑھ کر کے صحابہ زیادہ بڑھ کر کے آپ دین کے پابند ہو سکتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی کی خدمت میں تین صحابہ کرام آئے تھے ان تینوں نے کہا تھا جب ہمارے نبی کی بات کا حال پوچھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس طریقے سے اللہ کی بات کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان صاحب کرام نے سمجھا کہ آپ کا عمل کم ہے ہمارا عمل آپ تو بخشے بخشائے ہیں یہ عمل ہمارے لیے کم ہوگا ہم تو گنہ گار ہیں تو آپ سے بخشے بخشائے ہیں لہذا ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کسی نے کہا کہ ہم روزہ ہی رکھتے رہیں گے کسی نے کہا کہ ہمیشہ رات کو جاگتے ہی رہیں گے کسی نے کہا کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یہاں تک حدیث کے اندر بداؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے گوشت چھوڑ دینا یہ سنت نہیں ہے اور یہ کوئی ہمارے نبی کا عمل نہیں کہ انسان گوشت نہ کھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست اور بازو بہت زیادہ پسند تھا گوشت کے اندر لہذا یہ دین داری نہیں ہے کہ انسان گوشت کھانا چھوڑ دے مچھلی کھانا چھوڑ دے اور اس طریقے سے کہے کہ سب ساری چیزیں کرنا جو ہے یہ یہ دینداری ہے کہ ان کو چھوڑ دینا یہ دینداری نہیں ہے ہمارے نبی نے کہا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اس طریقے سے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرنے والا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں لہذا جو میری سنت سے راز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا لہذا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت جو آپ نے کیا ہے اس کا کرنا ہمارے لیے سنت اب ایک آدمی محبت میں اور اس طریقے دینداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے مہینے لگاتار روزہ رکھے رمضان چھوڑ کر کے ہمیشہ روزہ رکھے یہ قطان جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا ہمارے نبی فرماتے سب سے بہتر روزہ کون سا ہے سو میں ہے انسان ایک دن روزہ رکھے ایک دن انسان روزہ چھوڑ دے یہ آپ نے فرمایا ہے لہذا آپ نے جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں یہ اہل علم نے باقاعدہ بڑی تحقیق کے ساتھ پورے اسلام کا اور آیات اور حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی شریعت پر عمل کر کے اور شریعت کے بارے میں سوچ اور بچار کرنے کے بعد یہ نتیجہ عہد کیا ہے بات بیان کی ہے کہ جو ہمارے نبی نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا بھی ہمارے لیے سنت ہے اگر انسان آج معاشرہ مسلم اس کو سمجھ لے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعت و خرافات رائج ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی لوگ کہتے ہیں کرنے میں حرج کیا بھائی ارے بھائی آپ کا نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس قرآن کی کس آیت کے اندر ایک نماز کے اندر دو رکوع کرنے سے منع کیا گیا ہے کس حدیث کے اندر دو رکوع کرنے سے نماز کے اندر منع کیا گیا ہے آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی ایک آدمی کہے کہ بھئی کیا حرج ہے ہم ایک نماز کے اندر چار سجدے کریں گے سجدہ تو بہترین عبادت ہے جتنا زیادہ سجدہ اللہ کے لیے کریں گے ہمیں زیادہ اجر اور ثواب ملے گا اس کے کرنے میں حرج کیا ہے آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کا جواب وہی ہوگا کہ ہمارے نے نہیں کیا ہے لہذا چار سجدہ کر نماز کے اندر یہ چیز نماز کو باطل کر دے گی اگر انسان جان پوچھ کر کے اور بغیر کسی عذر کے انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر عذر ہے تو انسان سجدہ زیادہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں ہمارے اور مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہے امام سجدے کی حالت میں ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں سنت کی یہی کہ آپ سجدے کے اندر چل جائیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں کیوں انتظار کرتے کہتے نماز میں سجدہ زیادہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سجدہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے کیا کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور جب آخر اکات رہتی ہے تو انتظار نہیں کرتے کیا وہاں زیادہ نہیں ہوتا ہے وہاں انتظار کرتے جب انہیں معلوم رہتا کہ پہلی دوسری تو انتظار کرتے ہیں امام نبی کہہ دی جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ امام کو جس حالت میں پاؤ حالت کے اندر تم بھی چلے جاؤ جو تمہیں ملے امام کے ساتھ الحمدللہ جو رہ جائے اسے بعد میں پوری کر لو لیکن کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا امام سجدے میں ہے اور آپ انتظار کریں اور جو امام رکو میں ہوتا لوگ دوڑ کر کے آتے ہیں دوڑ کر کے امام کو فالو کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو رکعت مل جائے لیکن امام سجدے میں ہے کھڑے رہیں گے امام انتظار امام کا انتظار کریں گے جب امام کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو میرے بھائی یہ جو ہے کہ انسان کسی بھی حدیث کے اندر ایک نماز کے اندر دو تین سجدہ کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے کوئی کہے کہ منع نہیں کیا گیا کرنے میں کیا حرج ہے ہم وہی کہیں گے کہ بھائی اس کا کرنا اس لیے منع ہے کیونکہ ہمارے نبی نے اس کو نہیں کیا ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے ایسے آج لوگ کہتے ہیں بدعت کے بارے میں کس کے اندر کیا حرج ہے کرنے میں تو آپ ان سے یہی کہیے کہ نماز کے اندر ہم زیادہ کر دیں کیا حرج ہے وہ کہے گا نہیں جائز ہے آپ کہیں تو وہاں جائز ہے تو یہاں بھی یہ چیز جائز نہیں یہ بھی شریعت کے اندر حرام تو یہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو منع کیا اس سے انسان کا رک جانا اور جس سے آپ رک گئے اس سے بھی انسان کا رک جانا یہ بھی یہ بھی آپ کے آپ کی نبوت کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے چوتھی چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کی ویسے انسان کو اللہ کی بات کرنا ہے اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ اور کبھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی بات ویسی انسان کرے گا جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے انسان اگر کرے گا تو اللہ ابامن اس کے بعد کبھی بھی قبول نہیں کرے گا یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ وہی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو عبادت ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے کی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کیسے کی جائے گی یہ طریقہ بتانے کے اللہ رب العالمین نے پہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا لہذا وہی عبادت کی جائے گی جو ہمارے نبی نے کیا ہے اگر انسان نئی چیز کے بعد عبادت کا اضافہ کرے گا یا نیا طریقہ پیدا کرے گا اللہ ابامن کبھی بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ عبد اللہ بما شرا جیسے کیا ہے ویسے انسان کو اللہ رب العامن کی بات کرنا کیونکہ دین کو اللہ رب العامن نے مکمل کر دیا اس میں نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے نہ کمی کی گنجائش ہے کہ انسان دین کے اندر کچھ کم کر دے یا محبت کے نام پر کچھ چیزیں اضافہ کر دے جب اللہ نے مکمل کر دیا دین کا دین کو تو اس کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں یہ چوتھی چیز ہے جس کا جاننا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں آخر اس کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کیا زبان سے پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے جیسے کلمہ ہم نے پڑھ لیا زبان سے اللہ اور جا کر کے انسان شرک بھی کرتا ہے غیروں کا واسطہ بھی لیتا ہے اور اس طریقے سے غیروں کے سجدے بھی ہوتے ہیں قبروں کا ثواب بھی ہوتا ہے اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو کیا صرف زبان سے اقرار کر لینا انسان کے لیے کافی ہوگا یہ ہرگز انسان کے لیے کافی نہیں ہے اسی طریقے سے کل میں شہادت جو کا دوسرا جد ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں جن کا پورا کرنا انسان کے لیے ضروری پانچواں تقاضا یہ ہے کہ وہ تصدیق حوفی میں اخبر کہ ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے ہمیں اسے سچ جاننا ہے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کو بھی ہمیں سچ جاننا ہے کہ چیزیں ہو چکی ہیں نور علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا ماں نبی نے یا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا یا حت آدم کے بارے میں یا آپ سے پہلے جو بھی امتیں اور قومیں اور انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کے بارے میں جو بھی قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے اور یہ ایمان کی وہ چیزیں سچی ہیں اور جیسا بتایا گیا ویسے ہی ہوئی ہیں یہ بھی ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی دینے کا ایک تقاضا ہے اور قیامت سے پہلے جو چیزیں ہوں گی ان کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے جو بتایا ہے ان پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں سچی ہیں اور ویسی ہوں گی جیسے ہمارے نبی نے بتایا آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں بتائیں چھوٹی نشانیاں بتائیں جو چھوٹی نشانیاں جو وجود پذیر ہیں اور واضح ہو رہی ہیں اور بڑی نشانیاں بتائیں جو قیامت سے پہلے دس بڑی نشانیاں ہوں گی اس پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے کوئی چیز واقع ہوگی جیسے ہمارے نبی نے بتایا ویسی واقع ہوگی آپ نے بتایا کہ دجال آئے گا یاجوج آئیں گے نکلیں گے حضرت علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے کہ دجال کا کوئی وجود نہیں ہے یا دجال دنیا کے اندر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی دینے میں مخلص نہیں ہے وہ وہ سچا نہیں ہے اگر کوئی ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے کہ دجال کا وجود نہیں ہے دنیا کے اندر یا دجال نہیں آئے گا یہ ہمارے نبی نے اسی بتا دیا ہے یا سورج مغرب سے نکلے گا مشرق سے نکلنے کے بجائے اس کا انکار کر دے یا اس کے بارے میں شک کرے تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ مومن نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی دینے کا ایک ہے آپ نے آخرت کے متعلق بتایا کہ قبر میں انسان کو سوال کیا جاتا ہے اور اس سے تین سوالات ہوتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تمہارا نبی کون ہے یا اس طریقے سے پلسرات کا ذکر ہے حوض کا ذکر ہے جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور اس طریقے سے انسان کے حساب و کتاب کا ذکر ہے نام اعمال دینے کا ذکر ہے ان تمام چیزوں کا انسان کہے کہ ہماری عقل کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے میرے بھائیوں یہ بھی گویا کہ اللہ کے سور کی نبوت کی وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں اس کے ایمان کے اندر خلل ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے تبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کیونکہ غیبیات کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں ہے غیب کی چیزوں میں انسان کو ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنا ہے لیکن جو دین کے حکام ہیں دین کو حکام کو سمجھنے میں انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے اور اپنی عقل کے مطابق انسان کو دین کے حکام کو سمجھنا ہے اور اگر انسان کی عقل کے اندر وہ چیز نہ آئے تو اس کو ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنا ہے کیوں اس لیے کہ جب اللہ کے سر کی نبوت کی ہم نے گواہی دی آپ کو سچا مانا آپ کو ایماندار مانا ایماندار مانا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ تمام چیزیں برحق ہیں وہ تمام چیزیں سچی ہیں اسی لیے صاحب کرام سے آتا ہے جب اللہ کے سر کے حدیثے بیان کرتے تھے ایسی چیزیں جو انسان جس کا جھٹلا سکتا ہے اور جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہے تو کہا دیا کہہ دیا کرتے تھے وہ اب صادق المزدور کہ مان نبی سچے ہیں اور اللہ رب الامی نے آپ کو سچا بنا کر کے پیدا کیا لہذا جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بات سچی ہے اور اس پر ایمان لارا انسان کے لیے ضروری ہے انسان کی عقل محدود ہے اور انسان کی عقل کے اندر ساری چیز نہیں آ سکتی ہے انسان دنیا کی بہت ساری چیزوں کو اپنی عقل کے مطابق اگر توڑتا ہے تو اس کی عقل پر ساری چیزیں پوری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کو مانتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دین کو بھیجنے والا ہے لہذا اس نبی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تمام چیزیں برحق ہیں اگرچہ ہماری عقل کے اندر وہ بات نہ آئے ہماری عقل صرف غور و فکر کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے عبرت اور نصیحت حاضر کرنے کے لیے ہے عقلی سے اللہ نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیں اللہ کے سل کے حدیثوں کا انکار کر دیں یہ کہہ کر کے کہ چیزیں ہماری عقل کے اندر نہیں آتی اس میں انسان کی عقل کا قصور ہے کیونکہ عقل اللہ حدان انسان کی محدود رہے ہر انسان کی عقل محدود ہے اور سب کی عقلیں مختلف ہیں کس انسان کی عقل کا اعتبار کیا جائے گا ایک انسان کی عقل کے اندر وہ چیز آتی ہے دوسرے انسان کی عقل کے اندر وہ چیز نہیں آتی لہذا عقل یہ معیار نہیں ہے عقل معیار نہیں ہے کبھی بھی اس لیے جو بھی انسان کی عقل کے خلاف کوئی بات ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کا انکار کر دے یہ اللہ کے کی نبوت کی گواہی دینے کے خلاف ہے یہ جو میں اللہ کے سر کی نبوت کی گواہی دی لہٰذا پانچ چیزیں ہمارے نبی کا جو انسان کلمہ پڑھتا ہے کلم شاد کے اقرار کرتا ہے یہ پانچ چیزیں اس کے لیے بے حد ضروری ہیں جب تک یہ پانچ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوں گی میرے بھائی مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا نمبر دو آپ کی اور پیروی کرنا آپ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور آپ کو بغیر بغیر کسی شرط کے آپ کی اور پیروی کرنا یہ نہیں کہ اگر ہمارے نبی کی حدیث ہمارے امام کے موافق ہوگی تب ہم مانیں گے ہمارے معاشرے کے موافق ہوگی تب مانیں گے کیا ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی کیا ہمارے بزرگ کو پیر کو حدیث نہیں معلوم تھی یہ میرے بھائیوں یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے سل کو سچا نبی نہیں مانا آپ کے اطاعت غیر مشروط ہے جو اہل علم ہیں علماء ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے ان کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہوگی نبی کی تعلیمات کے موافق ہوگی تب ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا اگر ان کی باتیں حدیث کے خلاف ہیں تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اور جب بھی اختلاف ہوگا اختلاف کی صورت میں انسان قرآن و حدیث کی طرف آئے گا کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختلافات کو بتاتی ہیں اللہ حبرمن نے یہی حکم دیا ہے جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو فرد اللہ رسول اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اس اختلاف ان اختلافات کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے حل کیا جائے گا لہٰذا اگر کوئی اللہ کے رسول کی اتباع تو کرتا ہے مانتا ہے کہ ہمارے امام ہیں لیکن ہمارے نبی کے حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اسے انقباد ہوتا ہے تنگی ہوتی ہے کہ ہمارے امام کو نہیں معلوم تھا مختلف قسم کے سوالات کھڑا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچے معنوں میں ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی نہیں دی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہمارے نبی کی یہ دوسری چیزوں کی اتباع کرنا اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کچھ بنا کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا اور جو آپ نے نہیں کیا ہے ان سے بھی دوری اختیار کرنا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان اور تمام چیزوں کی تصدیق کرنا کہ تمام چیزیں سچی ہیں اور ان پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے یہ پانچ تقاضے ہیں آپ کی نبوت کی گواہی دینے کے اگر یہ پانچ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاء اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور پہ نبی کے سچے امتی ہیں کامل ایمان والے ہیں جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان کے اندر کمی انسان کے باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البامین ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے اللہ عناصرائے ہمیں مکمل اور کامل ایمان والا بنائے اللہ اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اپنے نبی کے دین پر قائم رکھے اور بداعت سے اور خرافات سے اللہ البرامن ہم سب کو محفوظ رکھے امین مبارک اللہ علیہ ویاکم بلا ذکر حکیم ان نحو سے اعلیٰ ملکم بر الرحیم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بعد يا الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على صلی وعلى ابراہیم نہ کیا حميد مجيد وبارك على محمد وعلى علیہ محمد كما باركت على بارک وعلى علراہیم نہ کیا حميد مجيد عباد الله رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء بالقربة وينهى المفاشاء والمنكر والبغض يعدكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وذوه تجيب لكم ولا تذكر الله يعلم ما تسمعون